حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جو گروہ سب سے پہلے داخل ہوگا ان کی شکلیں چودھویں کے جان کی طرح خوبصورت ہوں گی ان کے بعد داخل ہونے والے اتنے روشن ہوں گے جیسے آسمان میں سب سے زیادہ چمکنے والا روشن ستارہ انہیں نہ پیشاب کی حاجت ہوگی نہ پاخانے کی نہ ناک سنکیں گے اور نہ تھوکیں گے ان کی کنگیاں سونے کی کی کی ان ان کا پسینہ کستوری طرح خوشبودار ہوگا انگیٹھیوں میں جلانے کے لیے اود کی خوشبودار لکڑی ہوگی ان کی بیویاں موٹی آنکھوں والی ہو رہے ہوں گی ان کی عادات ایک آدمی کی عادات کی طرح ایک دوسرے سے مشابہ ہوں گی وہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت پر قدمے ساٹھ ساٹھ ہاتھ کے ہوں گے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ابو معاویہ ان الاعمش ان ابی صالح کے واسطے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن فضیل ان عمارہ کی روایت کی طرح روایت بیان کی ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار